حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹکے میں نبیز بنانے کی اجازت دی ہے جس کو تارکول یا روغن نہ لگایا گیا ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تریپن